کہہ دو کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو